يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد, أو ولد صالح يدعو له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسلامی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم سب لوگوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا فرما دے آمین یا رب العالمین محترم سامعین ارادہ تھا کے ماہ رجب کے تعلق سے اور اس ماہ رجب کے اندر ہونے والی بدعات کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی جاتی لیکن مسجد میں داخل ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر نظر پڑی تو اچانک خیالات بدل گئے موضوع تبدیل ہو گیا اور ان کی تعلیم و تربیت پر کچھ کہنے پر طبیعت آمادہ ہو گئی والدین حضرات آج آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا میرا بچہ ادب و احترام نہیں کرتا ہے میرے بچے کے اندر فونا بری صفت ہے میرا بچہ بڑوں کا کہنا نہیں مانتا بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا لڑائی جھگڑا اس کی عادت بن چکی ہے پڑوسیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ بڑی شرارتیں کرتا ہے اس کے ذریعے سے میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے میرے بچوں کو وہ مار دیا کرتا ہے معاشرہ سماج اور سوسائٹی ہمارے معصوم اور نونحال بچوں کی شکایتوں سے ان کی شرارتوں سے پریشان ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے گھر میں آنے والے مہمانوں کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ بچہ باخلاق نہیں ہے مہمان نوازی کی صفت اس کے اندر نہیں ہے مہمانوں سے بڑھ کر کے وہ سلام کلام نہیں کرتا مہمانوں کی خدمت میں پیش پیش نہیں رہتا اس طرح کی میرے بھائی عزیزوں اور دوستوں اور والدین بچوں کے گارجین اور والدین اس طرح سے ہمیں شکایت ہوتی ہے اپنے ان نونے بچوں سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ان معصوم بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے ان نونےوں کا کوئی جرم نہیں ہے اگر جرم ہے تو والدین کا ہے جرم ہے تو معاشرے اور سوسائٹی کا جرم ہے جرم ہے تو گاؤں اور سماج کا جرم ہے یہ معصوم ہے یہ گیلی مٹی ہے جیسے ان کی پروان ہو جیسے ان کو پروان چڑھایا جائے گا جیسے ان کی تعلیم ہوگی جیسی ان کی تربیت ہوگی اور جیسے ان کو پروان چڑھایا جائے گا جیسے ان کو سکھایا اور بتایا جائے گا اسی انداز سے یہ پلے بڑھیں گے اسی انداز سے یہ پروان چڑھیں گے اسی انداز سے ان کے اندر اچھی یا بری صفات پیدا ہوگی یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ڈالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اگر اس ذمہ داری کو ہم نہیں نبھاتے ہیں کبا حق بہو اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہم مجرم ٹھہریں گے ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی اور گاؤں مجرم ٹھہرے گا کیونکہ یہی بچے آگے چل کر کے بے نمازی بن جاتے ہیں چوری کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی طرح سے فہشکاری بدکاری کی طرف یہ چلے جاتے ہیں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں ظلم کرنے لگ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں جوا بازی سٹے بازی بازی اور شراب خوری تک یہ پہنچ جاتے ہیں وجہ کیا ہے میرے بھائی اور اور ساتھیوں کچھ دنوں پہلے یا کچھ مہینوں پہلے خبر ملی کہ علاقے میں جوا بازی عام ہو چکی ہے اور جوا بازی کی وجہ سے چوریاں بھی عام ہو رہی ہیں چوریاں بھی عام ہو رہی ہیں کہیں کسی کی گاڑی کی بیٹری کھل جاتی ہے کہیں کسی کا کچھ چورا لیا جاتا ہے کہیں کچھ ہو جاتا ہے آخر میرے عزیزوں اور ساتھیوں کیا وجہ ہے سبب کیا ہے قصور کس کا ہے ظلم کس کا ہے میرے بھائیوں غور کیجئے ذرا سا اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم ان بچوں کو جو معصوم ہے نو نہال ہے اور یہ کچھ نہیں جانتے ہیں ہم ان کو پل پل پالتے ہیں ہم ان کو بڑا کرتے ہیں اور ہم ان کی تربیت کرتے ہیں ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں آخر یہ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں گویا کہ ہماری تربیت میں خلل ہے ہماری تعلیم میں خلل ہے اور ہمارے ادب سکھانے میں خلل ہے ہمارا جرم ہے کہ ہم ان بچوں کو صحیح انداز اور صحیح رخ نہیں دیتے کمہار گیلی مٹی سے خوبصورت سا گھڑا بناتا ہے سراہی تیار کرتا ہے اگر ایک سیکنڈ کے لیے ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ اگر اس کے اس برتن سے ہٹ جاتی ہے تو برتن ٹیڑھا ہو جاتا ہے ہماری توجہ اگر ان نو نہوں سے ان بچوں سے ہٹے گی تو یہ ٹیڑھے بیڑے ہو جائیں گے غلط رخ پر چلے جائیں گے لہذا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے مال سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے دولت سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے پراپرٹی سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں روپیے پیسے اور سونے اور چاندی سے زیادہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا او انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اپنے بال بچوں کو اپنے بی اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچا لو آگ سے بچا لو اے ایمان والو او انفسکم بچا لو اپنے آپ کو اہلی نارا اور اپنے اہل ویال کو اپنے بیوی بچوں کو کس سے بچا لو آگ سے بچا لو جس کے ایندھن و الناس والحجارہ جس میں جلان جلانے کے لیے کیا چیز ڈالی جائے گی لوگ ہوں گے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کی فکر کریں ان بچوں کی فکر کریں جو ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے آج مجھے مسجد خالی خالی نظر آ رہی ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ بہت سارے لوگ سلاپور چلے جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بہتر ہے اچھی بات ہے لیکن کیا ان کے بچے یہاں اس مسجد میں آتے ہوں گے یہ غور کرنے کی غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ان کے بچے جو دوسری جگہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ان کے بچے کیا مسجد میں آتے ہیں یا وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ وہاں لے جاتے ہیں غور کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اس مسجد میں ماشاء اللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ جمعہ میں یہ بچے نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن لیکن کیا پانچ وقت کی نمازوں میں ہماری مسجدوں میں ہماری مسجدوں میں یہ بچے آتے ہیں مسجدیں آباد ہوتی ہیں ہاں پانچ وقت کی نمازوں میں ایک نہیں پانچ پانچ چار چار مسجدیں گاؤں میں ہیں کیا یہ یہ بچے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں مسجد آتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں آتے ہیں بچے کو نیند سے جگاتے ہیں کہ بیٹا اڑ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ چلتے ہیں ہاں؟ ہم اور سارے کاموں کے لیے تو بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں مسجد کیوں نہیں لاتے دو سبب ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھی ایک وجہ یہ ہے بچوں کے مسجد میں نہ آنے کی ایک وجہ یہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بے نمازی ہیں کھلے طور پر میں کہتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے اکثر لوگ ہم میں سے بے نمازی ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں کتنے فیصد لوگ گاؤں کے نماز نماز پڑھتے ہیں پانچ پانچ مسجدیں ہیں دیکھ لے جا کر کے وہ مشکل ایک دو سب ہوتی ہوتی ہے جبکہ گاؤں میں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور صرف یہی کا حال نہیں ہے پوری مسلم قوم کا یہی حال ہے ہاں، پوری مسلم قوم کا حال حال یہی ہے اللہ رحم اللہ بعض ملکوں میں جو ہے نمازیوں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے جبکہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو جہنم سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بچوں کی تربیت کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں بے شمار حدیثیں ہیں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوهم في المضاجع کہ اپنے بچوں کو بچے بچیوں سب اسی بچوں میں سب شامل ہے اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو کہ بچے نماز پڑھو کیا مطلب ہے اس کا کہ سات سال سے کے پہلے ان کو نماز سکھا دی جانی چاہیے سات سال سے پہلے نماز سکھا دی جانی چاہیے سات سال کے جب ہو جائے تو ان پر حکم لاگو کرنا چاہیے آڈر دینا چاہیے کہ بچے نماز پڑھو اور یہ تربیت تین سالوں تک چلے گی ہاں حکم والی تربیت حکم والی تربیت اور حکم کا معاملہ تین سالوں تک چلے گا اور جب دس سال کے ہو جائیں اور تین سال کے اندر وہ نماز کے پابند نہ بن جائیں نمازی نہ بن جائے نماز کا اہتمام نہ کرنے لگ جائے نماز کی ذمہ داری کا احساس ان کے اندر نہ جاگے اور نماز پڑھنے میں کوتا ہی کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پٹائی کرو ان کی دھلائی کرو ان کی پٹائی کرو مارو ان کو جبکہ شریعت کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے بچہ جب بالغ ہوتا ہے تب نماز اس کے اوپر فرض ہوتی ہے لیکن نماز اتنی اتنی اہم اہمیت رکھتی ہے اتنی اہم عبادت ہے کہ دس سال کی عمر میں اگر بچے بچیاں نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو ان کو مارو میرے بھائی اور ساتھیوں کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں نہیں کرتے اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے بالغ ہو جاتا ہے اس کے بالوں پر نکل آتے ہیں اپنے مزاج اور خیال کا مالک ہو جاتا ہے تو ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا کیسے اٹھے گا بچہ ہمارا نماز کے لیے کیسے اٹھے گا جبکہ ہم نے بچپن سے لے کر کے دس سال تک دس سالوں تک اور دس سال کے بعد بلوغت تک بارہ تیرہ چودہ سال تک ہم نے اس کی تربیت نہیں کی ہے تو بلوغت کے بعد وہ نمازی کیسے بنے گا بچوں کو اسی طرح سے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ہم نے دینی آداب نہیں سکھائے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ابو سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا آپ کے یہ کون تھے یہ ربیب تھے آپ آپ کی کی ام ام المومنین رضی اللہ تعالی انہا کے فرزند تھے سلمہ وہ کہہ رہے کہ میں کھانا کھا رہا تھا پلیٹ سامنے تھی میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کبھی میں یہاں سے لے کر کے کھاتا کبھی وہاں سے لے کر کے کھاتا کبھی وہاں سے لے کر کے کھاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بے وکل مما ما تین نصیحتیں بچے کو تین نصیحتیں میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں کہ اے بچے بسم اللہ کر کے کھاؤ جب کھاؤ تو کیا کرو بسم اللہ پڑھو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بہت کم چلیے بسم اللہ سکھا دیتے ہیں سم ملا وکل بے داہنے ہاتھ سے کھاؤ تربیت داہنے ہاتھ سے کھاؤ تیسری نصیحت وکل مما ملی اپنے سامنے سے کھاؤ جب کسی پلیٹ میں ایک طرح کی چیزیں ہو ایک طرح کا کھانا ہو تو سامنے سے کھانا چاہیے البتہ بڑی پلیٹ ہو مختلف قسم کے کھانے ہو تو جہاں جو چیز ہے اس کو لے سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کی تربیت کس انداز سے کی کہ داہنے بسم اللہ کر کے کھاؤ داہنے ہاتھ سے کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ یہ تربیت اس تربیت پر ہمارے بچے پرواز کرنے چاہیے اس تربیت پر بچوں کو ادب سکھانا چاہیے چھوٹوں پر شب تک سکھانا چاہیے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے کا کی تعلیم دینی چاہیے اور بڑوں کا ادب اور احترام سکھانا چاہیے ہمیں شکایت ہے خود اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور تعلیم نہیں دیں گے صحیح تربیت نہیں سکھائیں گے تو یہ بچے سب سے پہلے ان بچوں کے شر کا شکار ماں باپ ان بچوں کے شرارتوں کا شکار کون ہوگا سب سے پہلے سب سے پہلے ماں باپ ہوں گے گھر کے بھائی بہن ہوں گے لہذا میرے بھائی اور ساتھیے ساتھیوں ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کریں ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے ظاہری طور پر تعلیم تربیت سکھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ رات کی تنہائیوں میں رات کی تنہائیوں میں دعا کی قبولیت کے اوقات میں یہ ہمارے ہاتھ پروردگار عالم رب العالمین سارے جہانوں کی تربیت کرنے والی ذات کے سامنے ان ہاتھوں کو اٹھنا چاہیے ماؤں کے ہاتھوں کو بھی اٹھنا چاہیے اور باپوں کے ہاتھوں کو بھی اٹھنا چاہیے کس لیے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے نیک اور صالح بنا دے دین کا خادم بنا دے قرآن کا حافظ بنا دے دین کا عالم بنا دے قوم و ملت کا کا خدمت گزار بنا دے اور امت کے لیے اس, اسے نفع بخش بنا دے اس طرح کی دعائیں قرآن کے اندر دعائیں ہاں؟ ربنا من ازواجنا اعین اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کیا بنا دے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے بچوں کو کب یہ اولاد اور یہ بیویاں کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی دعا قرآن کی دعا میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں کتنے لوگوں کو کتنے والدین کو یہ دعا یاد ہے اور کتنی دعائیں کرتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا للمتقین اماما سراخ کی تنہائیوں میں دعا کی قبولیت کے اوقات میں ماں باپ کے ہاتھوں کو اٹھنا چاہیے اور اللہ کے سامنے اٹھانا چاہیے ان ہاتھوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے ظاہری طور پر تربیت کریں بہترین تعلیم کا انتظام کریں اور بہترین ادب سکھائیں اور پھر دوا کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام کریں دونوں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں کیونکہ سب سے عظیم سب سے اعلیٰ مربی کون ہے رب العالمین ہے اگر وہ تربیت دے گا اور وہ تربیت کرے گا وہ صحیح رہنمائی کرے گا ہاں تب بچے کو صحیح رہنمائی مل سکتی ہے اپنی زبان میں دعا کریں اے اللہ میرے بچے کو نیک صالح بنا دے اے اللہ میرے بچے کو ہاں میرے بچوں کو ہاں قرآن کا حافظ اور دین کا عالم شریعت اور شریعت کا جاننے والا اور قوم ملت کا خادم بنا دے اے اللہ نیک بنا دے خدمت گزار بنا دے یہ دعائیں جب ہوں گی میرے بھائی اور ساتھیوں اس دل سے جب دعائیں نکلیں گی تب اس کا اثر ہوگا آپ اس کا اثر اپنے بچوں پر دیکھیں گے روئے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اسی طرح سے قرآن میں ایک دعا اور ہے سورہ احقاف کے اندر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترباہ واصلح لی فی ذریتی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے اور اے اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل صالح کروں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے لِي فی ذُرِّيَّتِي اور اے اللہ میرے لیے میری ضروریت میں میرے بال بچوں میں اصلاح فرما دے اللہ اکبر میرے بچوں کی اصلاح فرما دوسرے لفظوں میں یہ ہے میرے لیے میرے بچوں کی اصلاح فرما میرے بھائیوں یہ سب دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے اگر یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں دعا کرنی چاہیے جب ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر ڈالیں گے صحیح تربیت کریں گے تو یہ بچے سب کے لیے نفع بخش بن جائے گی والدین کے لیے بھی اپنے بھائی بہنوں کے لیے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی ماں باپ کے دوستوں کے لیے بھی ماں باپ کے دوستوں کے لیے بھی کتنے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہاں؟ کتنے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ یار آپ کا لڑکا جو ہے بڑا عجیب غریب ہے باپ کا دوست ہاں لیکن بڑے بد اخلاقی سے معاملہ کرتا ہے کیوں شکایت ہوتی ہے شکایت اس لیے ہوتی ہے کہ بچے کو ہم نے صحیح پروان نہیں چڑھایا ہے تو جب ہم صحیح تربیت کریں گے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ بچے ہمارے ہاتھوں میں امانت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح بخاری کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے اس کے لمبی حدیث ہے اس کا ٹکڑا ہے دو بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اس جملے کو دہرایا اللہ کل رائن وکلکم مسئول عن رعیتی سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے صرف ان کو کھلا پلا کر کے بڑا کرنا مقصد نہیں ان کو کھلا پلا کر کے اچھے سے اچھا لباس پہنا کر کے اور اچھے سے اچھا کھانا کھلا کر کے ان کو پالنے پوسنے کے پالنا پوسنا ہی نہیں ہے بلکہ لئی سل جمال بے تو زئی تو ان الجمال جمال العلم والادب انسان کو اس کے لباس سے عزت نہیں ملتی ہے اس سے اس کے لباس سے زینت نہیں ملتی ہے ہاں اس کا کچھ اثر ہے معاشرے میں لیکن اصل بچے کو یا انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کے علم اور اس کے ادب کی وجہ سے ملتی ہے ایک انسان ہے بڑا مالدار ہے بڑا نفیس اور عمدہ لباس زیب کرتا ہے بڑی عمدہ بڑا عمدہ محل ہے اس کے پاس اچھی خوبصورت سی گاڑی ہے اس کی لیکن معاشرے کا بد اخلاق اور بدترین انسان ہے کیا کوئی شخص اس کی عزت کرے گا ہاں؟ اس کے مال کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جائے گی نہیں میرے بھائی عزیز اور ساتھی ہو تو کہہ رہا تھا کہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم ان کی تربیت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جب ہم ان کی اچھی تربیت کر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ان کو پروان چڑھائیں گے تو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوشخبری سنائی ہے وہ خوشخبری ہمیں دنیا بھی میں ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی یہ بچے ہمارے لیے دعائیں کریں گے رب الرحمہ کمار بیانی صغیرہ جیسی دعائیں پڑھیں گے رب الفرلی ولی یقوم یہ دعائیں کریں گے ہمارے لیے ہماری زندگی میں بھی اور بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں انسان مرنے کے بعد چاہے موت کے وقت انسان چاہے گا نماز پڑھ لے موت میں انسان چاہے گا سب کو خیرات کر لے انسان چاہے گا کہ نیکیاں کر لے انسان چاہے گا کہ نیک آواز کر لے لیکن ہاں اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے جب فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی کچھ اعمال کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے تین چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے جس انسان نے اس مسجد کی تعمیر کی ہوگی جنہوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر کی ہوگی جب تک اس مسجد کے اندر اللہ کے لیے رکو اور سجود کیے جاتے رہیں گے جب تک اس مسجد کے اندر ذکر و اذکار اللہ کا کیا جاتا رہے گا جب تک اس مسجد کے اندر تعلیم و تربیت ہوتی رہے گی جب تک اس مسجد کے پاتی رہے گی ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا سب سبھی ستائیں جاری تمام ستیں جاری ستہ جاری اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے ہاں مکان ہے کوئی سرائے ہے کوئی کیا کہتے ہیں درسگاہ ہے کوئی مدرسہ ہے کوئی کھیت ہے کوئی پیڑ ہے درخت ہے کوئی ہینڈ پائپ لگوا دیا کنواں کھدوا دیا مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے سب لوگ جانتے ہیں آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں دوسرا نمبر کیا ہے او علم کوئی شخص علم چھوڑ کے گیا پڑھا کر کے گیا تعلیم دے کر کے گیا جو بھی اس کے پاس علم تھا دوسروں کو بتا سکھا کر کے گیا بچوں کو اگر ہم نے اپنے علم کے ذریعے سے بتایا سکھایا پڑھایا تو اس کا ثواب بھی علم کا کے ذریعے سے بھی ثواب پہنچے گا اور ہاں، کتابیں لکھ کر کے گیا تقریریں کر کے گیا اس کی کتابیں لکھ دی گئیں تقریریں تحریر کر دی گئیں اور اسی طرح سے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہمارے ساتھ اکرام نے جو تعلیم ہم کو دی ہم جو آج عمل کر رہے ہیں چاہے وہ باحیات ہو یا فوت ہو چکے اللہ ہم سب پر رحمت فرما اور رحم فرما اور ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو کشادہ فرما ان, ان کو ہمارے اعمال کا ثواب پہنچتا رہے گا ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں ہم جو آپ کو سکھا رہے ہیں ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے عمل کیا آپ نے دوسروں کو بتایا اس کا ثواب بھی ہمیں زندگی بھی میں ملے گا مرنے کے بعد بھی ملے گا تیسری چیز ہے اولد صالح یدعو لہو نیک اولاد ولد صالحین کا لفظ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیجیے گا کہ کوئی شخص سے نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا نیک اولاد صالح اولاد نمازی پرہیزگار متقی اولاد اللہ سے ڈرنے والی اولاد دیندار اولاد کوئی شخص سے چھوڑ کر کے گیا تو اس کی دعاؤں کا ثواب بھی ماں باپ کو پہنچتا ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے انسان مر جانے کے بعد ایک ایک نیکی کا محتاج ہوتا ہے ایک ایک نیکی کا محتاج ہوتا ہے اگر ہم اور آپ چاہے اللہ تعالیٰ نے تقریباً سب لوگوں کو اولاد کی دولت سے نوازا ہے ہاں اگر ہم ان بچوں کی صحیح تربیت کریں ان کو نیک بنائے ان کو صالح اور اپنے بعد اپنے بعد ان کو نیک چھوڑ کر کے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاں ثواب ملتا رہے گا ہاں صدقہ صدقہ جاریہ علم اور نیک اولاد کی دعاؤں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا اس پہلو پر ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے معاشرے سے برائی اور خرابی اور ظلم تشدد صبر اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان بچوں کی تربیت کریں صحیح انداز میں تربیت کریں ورنہ اللہ کے سامنے یہ بچے ہمارے خلاف شکایت لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی ہمیں پڑھایا سکھایا نہیں ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی ہمیں ہماری صحیح تربیت نہیں کی کل اللہ کے یہاں اگر یہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے لہذا اس ذمہ داری کا ہم سب احساس کریں اور اللہ سے دعا کریں انتظام کریں اسباب کو اپنائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان نو کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت فراہم فرما اے اللہ ہمیں ان بچوں کی صحیح انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا اے اللہ ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہر طرح کی خرابیوں سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلا علیہ وصحابی اجمعین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وعیاتو بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر و افر رحیم استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین من کل دم فاستغفر فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم